جناب عبد الرحمن اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے ساتھ دو بچے بھی تھے ہم نے اس کے بچے پکڑ لیے تو ان کی ماں اپنے بچوں پر گرنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا اس کو اس کے بچوں سے کس نے پریشان کیا ہے اس کے بچے اس کو واپس کر دو اور آپ نے دیکھا کہ چیونٹیوں کا ایک بل ہم نے جلا ڈالا ہے تو آپ نے پوچھا اس کو کس نے جلایا ہے ہم نے بتایا کہ ہم نے جلایا ہے آپ نے فرمایا آگ کے رب یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو روا نہیں کہ کسی کو آگ سے عذاب دے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو اڑسٹھ